صاف ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالی انسان گمراہ ہو حالت ہٹ جائے صحیح رستے کو چھوڑ کے گمراہی کے رستے پہ چل کر اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ہدایت واسطے رسول رسول لوگوں ہدایت دے چلا کے ایک جماعت ہدایت یافتہ پیدا کر کے دنیا سے چلے گئے پھر لوگ گمراہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا پیغمبر کر یہ پیغمبر بھی لوگوں سراتے مستقیم دکھا کے دنیا چلے گئے اس پیغمبر کی امت پھر گمراہ پھر اللہ الحاقین نے ہدایت انہوں واسطے پھر رسول کی اس طرح اللہ تعالی انسان کی ہدایت واسطے بہت کچھ سامان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے جتھے جتھے انسان بس جتھے جتھے آدم دی اولاد دے افراد رہ کوئی علاقہ ایسا ایسا نہیں سکیا جس دے اندر اسی ہدایت دن والے رسول نہ بچے کر جاتے ہیں اللہ خلافی ہا نہیں فرمایا کوئی علاقہ ایسا نہیں جس علاقے کے اندر اسی اپنے رسول نہ کریں اللہ تعالی کی تو ہمیشہ مرضی رہی کہ لوگ گمراہی نہ اختیار صحیح رستے خراب ہے مستقی مستقل اس کو یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس وقت انسان گمراہ ہو جائے پھر انہوں ہدایت کسی نبی کے ذریعے ہی مل سکتی نبی کا رستہ ہی نبی کی تعلیم ہی نبی کی ہدایت ہی انہوں صحیح رستہ دکھا سکتا اگر ہدایت کی ضرورت نہ ہوں اللہ تعالیٰ ایک لاکھ چوبی ہزار پیغمبر مبوس دفر فرمایا اے پیغمبر آ کے لوگوں دستے سن کہ تھی تو نہ خدا رسول کا ہی لا رہے لیکن تے اندر دین خدا رسول دا باقی نہیں یہ بہت بڑی گمراہی کہ کلمہ توحید بھی پڑھدی رہنا لا الہ الا اللہ اور خدا دے پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھدی رہنا کہ موسا کلیم اللہ پورا کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ یہ سب عرب کے لوگ پڑھ پڑھتے کلمہ اپنے پیغمبر کا ہی پڑھتے رہتے زبانی لا الہ الا اللہ ہی کہتے رہتے لیکن پیغمبر والا صحیح رستہ ہو بالکل صرف دے مسلمان باقی رہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس سے بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ اصلی ہدایت جی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت اس کو بے نیاز ہو جانا لاپرواہ ہو اسلام کا صرف نہ باقی رہ جائے کہ لوگ اسلام کا نہ استعمال کریں گے کہ مسلمان ہیں برائے نہ قرآن جو صرف حرف باقی رہ جائیں گے لا یبقا منل قرآن قرآن مجید حرف باقی رہ جائیں گے ان دے میں نے اسے عمل میں بھی امت اس کو نہیں رہی صورت حال پیدا ہو جائے جس وقت آپ نے یہ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ابو دردا فرماندے نے میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے سامنے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے اسی دین عمل کی یہ دین کیا اپنی اولاد نو سکھا دیا دین پورا ساری اولاد پہنچ جائے پھر وہ ساری اولاد جہی وہ اپنی اولاد یہ دین دے دے وہ پھر اگوں اپنی اولاد میں یہ دین دے دیں گے اسی طرح دین نسلوں کے باقاعدہ کیا مت تک چلا جائے گمراہ مسلمان کس طرح ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردار میں تو سمجھتا سا کہ تو مدینے دے دانا آدمیاں سمجھدار پر بات تو جنائی بھی نہیں کی عرض کی طرح ہی اسی دین اپنی اولاد نو دیں گے وہ اپنی اولاد نو اگو اپنی اولاد نو دین نکل میں جائے گا صرف باقی رہ جائے گا اور صرف قرآن دے حرف باقی رہ جائیں گے یہ کس طرح ہو سکتا حضور نے فرمایا تیرے سامنے مکے دے لوگ عرب دے لوگ یہ کھی امت نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کی کلمہ پڑھتا ہے ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ اور میں ابراہیم علیہ سلاط وسلام جڑے صحابی سن انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دین سیکھا پھر انہوں نے اپنی اولاد نو دین دتا انہوں نے اگو اپنی اولاد نو دتا اس طرح نسل بعد نسل نا چلا آیا اج مکے والوں میں ابراہیمی دین ہے لس لاؤ تو کوئی نہیں میں یہ ابراہیم بھی شریعت گئے وہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے اس سے ایمان لیا والوں نے اپنی اولاد نو نہیں سی دیکھی انہوں نے اپنی اولاد نو انہوں نے اپنی اولاد نو پھر دین نکل کس طرح کیا ابراہیم بڑا صرف نام باقی رہ گیا لا الہ الا اللہ کلمہ صرف باقی رہ گیا دین انہوں نے دیو موسا میں اس تو اور سن وسلام خدا دے رسول سن تورات خدا دی کتاب موسا لا سلا اسلام اور دین اپنے صحابہ نو دے کے گئے وہ اگوں اپنی اولاد اواد انہوں نے پھر اگوں اپنی اولاد اج یہودیاں موسا کا کلما پڑھنے والوں موسا کا دین ہے کہ جس ہے وہ تو کوئی نہیں فرمایا پھر کس طرح نکل گیا انہوں نے فرمایا یہ تو لمیاں مدتوں کے گڈی نے تھوڑی جی مدت چھ سو سال صرف ہوئے نبی السلام سلام کے زمانے تو چھ سو سال کے قریب ہی پہلے عیسا فرمایا ہو میں السلام سلام دین سکھا گئے سن عیسا کی امت چلے تو سلا ہو تو کوئی نہیں میں اسی طرح میری امت بھی نکل یہ بڑی گمراہی وجہ اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگ خدا کی کتاب پڑھنا بند کر دیں وہ تعلیم حاصل کرنا بند کر دیں خدا دے رسول کی تعلیم ہے جی اس کر دیں کر خدا کی کتاب کی تعلیم پڑھتے ہیں نہ رسول کی تعلیم دی کی حدیث کی تعلیم پڑھتے جاہل ہوئے پھر جاہل علماء بھی پیدا ہوتے وہ انہوں جہالت کے مسئلے سنا جہاں کا کوئی سر پہ کوئی نہیں انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ سارے آلم نے سڈے امام نے وہ گمراہی کی تعلیم گے اسی طرح ارباز ابن ساریا ایک اللہ سلم کے سیابی نے وہ کہتے ہیں نبی لا سلاق اسلام نے ایک دن نماز پڑھائی سکتے نماز پڑھان کے بعد فارغ ہوئے تو سارے ہل منہ کر کے بیٹھے تو آپ نے بعد شروع کر دیا بعد ایسا شاندار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کرتے سن پہ تو سڈیاں اکھان میں آنسو جاری زارا فٹ من ہل او اکھان آنسو بہ فرمایا کہ اللہ کے خوف نال دل حل کر کم گئے سارے اصل یہ سمجھا نبی صلی علیہ وسلم سلم زندگی کا الوداعی آخری بات کر رہے کاننا مائے گا تو مبت آخری ہدایات رسول اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں آپ نے اس واضح دن فرمایا کہ میں یا اس من کم من را اختلاف کہ اے میرے صحابہ کی جماعت اے ایمان والے جی تے کسی نے لمبی عمر پائی کوئی سو سال زندہ رہا تو تھی دیکھو گے کہ میری امت بھی بڑے اختلافات پیدا ہو جائیں بہت اختلاف پیدا ہوا یہودی اکہتر بٹ گئے عیسائی بہتر سرکیا میں میری امت کے کئی فرقے تہتر فرقے بن جائیں یہ بھی اسی طرح حزب نہ لے بن جس طرح یہودی عیسائی مختلف فرقہ بندیاں بچ کے اصل دین تو بے خبر ہو میری امت بھی اس طرح ہو جائے اب جس وقت اچھی دیکھنے ہیں تو مسلمانوں کی حالت بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کا مذہب کا تعلق یہودیاں کا مذہب نہ اسی طرح سا ہے بے نماز میں کہ بے امتحا اصل دین تھم سی نماز پچانوے فیصد انہوں بھی زیادہ مسلمان پہ نماز گیا جو اسلام دا ہم فرمایا ستون نبی علیہ السلام نے کہ نماز دین دا ستون من ہدم ہا فقد ہدم اچھی جس نے نماز والا تھم گرا دیتا نا وہ دین ختم ہو دین تو گیا نہیں چار پانچ فیصدی لوگ لے اور چار پانچ آدمی جیسے کچھ نماز روزے کی پابندی کر پچانوے چھیانوے فیصدی بے نماز تو پھر چلانے تو سارے نبی رسلات اسلام کی امت ہی نہیں تو وہی پڑھتے تھے جس طرح ابو جان پڑھتا سی کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اصلی کلمہ وہی پڑھ رہے جمند رو بے نماز کلما یہ لا لا محمد رو نہ باقی رہ گیا اسلام قرآن مجید جی تعلیم کسی شخص نو قرآن دے صرف حرف باقی رہ گئے بہت تھوڑے لوگ نے جنہ تک قرآن مجید کا علم پہنچا اکثر لوگ تھی دیکھو گے جماعت کرا دے امامت کرا اور اسی انہوں نے اپنا امام سمجھ کے سمجھنے یہ لوگ نے علم حال یہاں کا یہ ہے کہ انہوں قرآن ہی نہیں قرآن کا مطلب ہی یہاں نکل بہت تھوڑے قرآن مجید نو جاننے والے ایک دفعہ کا واقعہ رمضان ایک اگے ساری تراویاں پڑھا رہا تھا میں بھی اس مسجد ایک پنڈ و نماز اس کے پیچھے پڑھ رہا نماز نے دے وچ آیت پڑھی لا آلل آما ہراجن ولا آلل آرا جے ولا اری جے ہراجن یہ آیت بچ پڑھتے ہیں آج نماز کو جس وقت سلام پھریا نا دو تراویاں تو ایک حاجی صاحب سن پیچھے نماز کا پڑھتے وہ کہنے لگے کاری صاحب نو کہ کاری صاحب آ بار بار پڑھیا جائے ہارا جن ہارا جن ہارا جن یہ ہارا جن کی ہے لسا ل آ ہرا جن ولا آل جن ولا آل مریض ہرا جن امام صاحب فرمان لگے پتا نہیں جن کی ہوتا ہے جماعت کرا رہا امام ہے پچھلے یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھتا جو کچھ کہہ رہا ہے بے علمی کی یہ حالت امام تک بے قرآن کا علم کو حدیث کا علم کو مسال کا علم کو جس وقت عوام کی یہ حالت ہوئے کہ پچانوے فیصدی بے نماز ہے بے روزہ کا بھی اگر اندازہ لاؤ تو اس کے حساب لاؤ جنہیں نماز نہیں پڑھنی انہیں روزہ کتنے رکھنا دین تو بھی رہا نہیں صرف نہ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ وقت آ جائے تو پھر تھی ہدایت کب کس طرح آو فرمایا اس وقت ادا چکے تا ہو گئے کہ الائی کمبھ بس ہی بس فلفا پھر یہ دیکھا گیا کہ سارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے اور پیغمبر نے چار فلیفے کی سنت کی ہے خلفا راسدین کی سنت کی جی تھی پیغمبر کی سنت اور خلفائے راس دین کی سنت اتنے چلو گے تو سمجھا گیا جائے ہدایت جی تے مسائل ہی اور بن گئے نہ رسول کی سنت و مسئلہ نہ خلیفہ کی سنت مسئلہ کہ پھر سمجھ لیا جائے کہ اصل دین وہ چڑھ دیتا ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اج اسی اپنے امال کا جائزہ لیں تو بہت سارے مسئلے وہ اللہ کے رسول کے دین سنت بھی کوئی ذکر نہ خلافا راس دین کو پتا میلاد مسئلے میلاد نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی منائی نہ چار خدیشہ نے منائی یہ چار خلیفے نے جہے یہاں کہ علیہ السلام دے چار یار محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو یہ میلاد نہیں اج میلاد یہ میلاد منا والے سمجھتے ہیں کہ حق سے وہ ہے جڑا میلاد منایا کہ جڑا میلاد نہیں منا وہ حق ہی ہے اگر یہ بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا حضرت ابو بکر نے نہیں منایا حضرت عمر نے نہیں منایا حضرت عثمان نہیں منایا حضرت علی نہیں منایا یہ بھی حق پہ حسن کے نہیں نہ منا والے حق پہ نہیں نا تو پھر نہ رسول تو نہ رسول کے چارے یار کوئی بھی ہلاک نہیں کس طرح سے مسائل پیدا کر رہے ہیں اپنے آپ ساری امت نے تیرہ صدیاں تک میلاد مسلمانوں کے اندر اس طرح نہیں سی پیدا ہوا جس طرح ہوں پیدا ہوا یہ بھی سانو یہ سمجھ نہیں آؤں گی کہ ابھی دین نبی دے تو ہٹ گئے ہاں کہ اسے دین پہ پھر یہ علاوہ آ محرم دے دن جڑے منانے ہیں محرم کر پیا ہوں اصل شادی نہیں تو کرتے محرم کے دنوں میں کوئی خوشی نہیں کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مسئلہ ہے کہ جی؟ محرم کا ماتم بھی ہے بھی بات کا پیدا ہے اللہ کے رسول کے دین بھی ماتم ہے ہی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا شخص کسی موت اٹھے من سارا الخدود و بل ججو بدا بدا تل جہلیت سگا فرمایا جس نے کسی موت سے ماتم کیا چھاتی پیٹی گلا پیٹیاں گربان پھاڑیا اور بین کیتے فرمایا بھلا سا ملنا یہ شخص میری امت ہی چنی نبی دی امت دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمائی تابعین امام کسی نے محرم نہیں منا نہ میلاد نہ محرم دین کا تو پتہ لگتا ہے اس وقت جس وقت آدمی دیکھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے صحابہ بھی کتنا دین سی اور ایسا کتنا بنا لیا کسی نے ماتا نہیں کوئی محرم نو نہیں سی منا نہ یہ سی کہ شادی کرنی کو جو بلکہ نبی لا سلاق اسلام نے محرم دا روزہ رکھا دسویں محرم دا تو یہ کہہ کے رکھا کہ اس دن موسا علیہ سلات اسلام فراؤن کو نجات ہوئی تھی فراؤن غرق ہوا اس دن کی سانو بڑی خوشی ایک کر واسطے خوشی کے روزہ رکھا آپ نے بھی رکھا صحابہ نے بھی روزہ رکھا خوشی کا دن انہوں بنایا بلکہ اس دن کی تاریخ ہے کہ نو علیہ السلام کی بیڑی بھی کنارے نال دسویں محرم میں رکھی یہ تو خوشی کے دن اچھا انہوں نے ماتم کے دن بنا لیا کبھی جلوس صحابہ دا حضرت علی دا نبی صلاح سلام دے سکتے یہاں دی لاش نو مشرقہ نے جس طرح ٹکڑے ٹکڑے کیا کلیجا کٹ کے ہار بنا کے گلا یہ ماتم کرنا ہوں تو رسیلا کا فلم ہمدارا کروا دے جن سختی کی گئی ہے حضرت کی لاش نہ تو امام حسین کی لاش راضی کی صرف قتل کیا گیا انہوں نے شہید کیا گیا پھر وہ الگ کر دیا لیکن وہ ٹکڑے نہیں کیتے گئے پھر بھی دفن کیتا ہے جسم بھی دفن کیا حضرت حمزہ کا ماتم کوئی نہیں تو امام حسین کا ماتم دادے کا ماتم کوئی نہیں تو پوترے کا کس طرح حضرت حمزہ حضرت امام حسین دادے لگتے ہیں حضرت علی دے چاچے تھا یہ تمام مسائل نے گئے یہ دس میں پڑے کہ گمراہ لوگ کون یارویں کا مسئلہ یارویں والا ہی نہیں تھی محمد رسول علیہ وسلم کے زمانے میں تو یارویں کو ہے اور یہ لوگ خود تسلیم کرتے ہیں اچھے تو ماں باپ ہے میرے پنڈ کلاسکیاں پڑے یارویں کے سے آفد ابدل قادر ایک بریلوی مولوی جی کا مناظرہ ہوا حافظ صاحب نے پوچھا کہ کوئی قرآن کی آٹ کوئی حدیث نبی اسلام کی پڑھو جس کو یہ سابت ہوئے کہ یارویں دینی جائز تو بریلوی مولوی کہنے لگا نبی علیہ السلام اسلام کے زمانے میں یار والا ہے ہی نہیں سی تو نہیں قرآن بھی سی تو کو بڑھاوا میں آپ ہی تسلیم کر تو دین تو قرآن ہے جہی چیز قرآن حدیش نہیں پیدا ادا کیسے بھی تو بدت کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدت سے عمل کرنے والا آدمی بھی مردو عمل بھی مردود ایسے لوگ تو مضبوط خدا رسول کے دشمن اسی طرح کل میں جب کوئی آدمی فوت ہو جائے کیا آدھے جی تیسرے دن کل ہو کوئی کل کا ثبوت نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اپنی تری سالہ نبوت کی زندگی میں کبھی کل نہیں پڑے چار خلیفہ نے اپنی زندگی کسی موت اتنے کل بھی اج دین دا مسئلہ بن گیا کلمہ نبی سلام کا ہی پڑھتے جانے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے کردے اپنی مرضی جانے تیجا سات ساتا چالیسواں دسواں سب اس طرح کے بسائل بنائے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں جی ہدایت سے رہنا کہ یہ دیکھا جی میں کی کیتا کہ میرے خلیفہ نے کی خلیفہ نے وہ کام کیتے ہیں سمجھا جائے کہ ہدایت ہے کہ جی خلیفہ بھی نہیں کیتے تو میں بھی نہیں کر کے گیا تو ہدایت کتوں نہیں کرا نور تے بسر کے مسئلے کہ نبی کا اسلام نور نے کس طرح کا نور ایک نور تو ہوگا جی روشنی نبی فلام کے متعلق قرآن مجید دسدا کہ آدم کی اولاد نے انسان نے بسر قرآن کہہ بسر اور اسی قرآن دے خلاف یہ کہنے ہیں کہ جہاں بسر کرے وہ کافر ہو جائے تمام مسائل تھی دیکھتے چلے جاؤ کہ اندازہ کر لو کہ نبی بھی تعلیم قرآن اور حدیث کے اس کون چل رہا ہے اور یہ کے خلاف کون چل رہا ہے جی کچھ دیکھ کے بھی تمہیں آدھے لے نا پتا نہیں کہ لگتا سچا کون کام جھوٹا کون سچا ہے جو محمد رسول اللہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہوتا ہے اور جھوٹا ہو جس نے ایسے مسائل خود بنا لے نہ قرآن بھی ثبوت شروع نہ حدیث اور سارے مسئلے ممبر بیان کہ نبی کا اسلام مہاراج بھی رات آسمان سے گئے ختمے آسمان سے جا کے آپ کا پیر سلک گیا گھن لگ گئے پی یعنی راہ پیرانے پیر جا کے مونڈا دے کے کھڑا کر اس جاہل عالم نے جاہل مولوی نے جہاں یہ مسئلہ ممبر رسول تو اس کا بیان کرتا ہے اس کو ایسا بھی علم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یارویں والا پیدا بھی ہوا سی کہ نہیں سی ہوا جہاں سب نبی علیہ السلام سلام کو چار سو سال بعد سے جمے ہیں چار پانچ سو سال چار پانچ سو سال وہ نبی علیہ السلام نبیلا سلام کے موڈا دے دیا حیران ہو گئی ایک آدمی کا لکھے کل مسلا پر خوب کرے جی نبی علیہ سلام کے زمانے میں حضرت معاویہ نے نو نوڈیا سے چکے تو لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی کے مہندے اتنے دوستی بیٹھا ہے یہ حدیث کسی عالم نے بیان کی تھی وہ آدمی میرے کو پوچھتا <laughs> میں اس نے کیا کہ انہوں ان عالم نو پتا نہیں جس نے بیان کیتا کہ یزید نبی علیہ السلام کے زمانے میں جمے آیا سی پیدا ہوا سی وہ یزید تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا یزید نبی علیہ السلام کی وفات تو تیرہ چودہ سال بعد حضرت عمر کی خلافت میں پیدا ہو نبی سلام السلام گا ہی نہیں تھی کہ حضرت معاوضہ کے منگلا کے باغبانی کے مسئلے سے ایک آدمی نے ہوں مجھے روکا فرما نے جی عقیدہ یہ ہوئی ہے کہ تھی بھی یہ بیان کرتے ہو کہ اللہ کے سوا غیر کوئی نہیں ایک مسئلہ نہ میرا ہے نہ قرآن مجید کا مسئلہ اللہ تعالیٰ قرآن بھی فرما نے کہ کل اے نبی تو اعلان کر خود اعلان کر لا یا لامو من سکا اللہ غائبا غائب کا علم ہے جڑا فرمایا نہ کوئی آسمان کا فلسفہ جانتا نہ زمین کا کوئی جن سے انسان جانتا کوئی بھی نہیں جانتا فلاح اللہ اللہ ہی صرف جانتا کوئی اور نہیں جانتا یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کر کے بیان کرنے ہیں کہ یہ کس طرح ہو گیا یہ کس طرح ہو گیا انہوں نے لکھا کہ میں اس واسطے پوچھ رہا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم نو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے وقت بھی کیا سی فریشتوں کے ذکر کیا کہ اے فرشتے ہو میں آدم ایک پیدا کرنے لگا کہ جب تھی ہو اللہ کے سوا کوئی غائب نہیں جانتا تو فرشتے غائب نہیں سن جانتے تو انہوں نے کیوں یہ کہا کہ اقدا لو ہا وہ یس سے خود کہ یا اللہ ایسا بندہ پیدا کرے گا جا زمین فساد کرے گا خرابیاں پیدا کرے گا خون بہائے گا فسادات کرے گا یہ فرشتے غائب نہیں سن جانتے انہوں نے کس طرح پتا لگ گیا کہ یہ بندہ جڑا اللہ نے پیدا کرنا ہے فساد کرے گا باقی انسان فساد کرنا لیکن انہوں نے بزرگوں یہ نہیں پتا کہ انسانوں کی طرح ایک پہلا مخلوق اللہ نے انسانوں کو بھی پہلے پیدا کی وہ کہ ہوں بھی جنہوں کا بھی حساب ہونا قیامت والے دن جن انسانوں کا بھی جن بھی شریعت کے پابند نے انسان بھی شریعت کے پابند دلوں بھی یہ برائیاں نے جو انسانوں میں جنہ جی مخلوق فرشتہ نے دیکھی کہ اللہ نے ایک سانو پیدا کیتا تو ایک جن پیدا کیتا تو جن تو قتل و غارت بھی کر دے سرک بھی کر دے فسادات بھی کر دے خون بھی باندھ سب کچھ فرشتہ نے جہاں دیکھ کے کیا سی کہ یا اللہ مخلوق بھی اسی طرح کی ایس علم دی بنا کے کیا سی ورنہ انہوں نے کوئی غائب دا علم نہیں تو جی غائب دا علم ہوتا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ سلاط اسلام نے کچھ چیزوں کے نام سکھائے اللہ آدم السما خلاحا سما آر گا ہم منا سکالا ہم بے اونی بے اسمائے ہا اڑائے ان کو ان کو کہ جی تمہیں کوئی دعوی نا تو یہ پیدا ہونے والا نہیں کرے گا کوئی غائب دا کوئی علم جانن دا تو دسو حضرت آدم علیہ صلاح نے کچھ چیزاں دا اللہ کو علم حاصل کر کے تو فرشتیاں کو پوچھا کہ یہ چیزاں پہ ہیں اے فرشتے ہو دسو یہاں چیزوں کا نام کی ہے اتنے قرآن مجید بھی لکھے ہیں کہ فرشتے نے دیکھ کے تو حیران ہو گئے نہ ابھی یہ کبھی چیزاں دیکھیے تو نہ سامنے انہوں کے نام دے آلو سبحانہ کا فرشتے نے کیا یا اللہ تو پاس غائب تنوی تو ہی جان لا علم والا نہ ما علام کا سانو کوئی علم نہیں اللہ کے اپنے سامنے آپ فرشتے کہ کوئی علم نہیں اصل کہ نبی غائب جان دے ولی غائب جان دے بلکہ اتوں تک کہ ولیاں دیا ہے بلیاں بھی غائب جان دے کتنی بکواس کیوں یہ ان لوگوں کتاب و سنت کا باز سنا کے اصل دین تو آگاہ نہ کیتا جانا یہ لوگ فرق کی مچا تھے فساد مچا انہوں لوگوں نے تو ہوں بھی کئی جگہ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمانہ پڑیا گیا کیوں جی, جی کا ترجمہ پڑھو گے وابی ہو جاؤ تو معلوم ہوا کہ وابی انہیں جگہ قرآن مجید کا علم جان دے قرآن مزید اس سے عمل کرتے یہ قرآن مجید کا علم نہیں کسی نے پڑھن دیں تو وابی نہ کو جس نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیا پھر وہ بدتی نہیں بن سکتا پھر وہ مشرق نہیں بن سکتا سوائے انہوں لوگوں نے جنہوں کے روٹی کا مسئلہ قرآن مجید نے دسیا کہ جس وقت محمد رسول اللہ وسلم تشریف لیا سن کہ یہودی تے عیسائی علماء انہوں نے یہ پتا چل گیا کہ اسی جھوٹے محمد رسول اللہ وسلم سچے لیکن اس گل واسطے تسلیم نہیں سن کرتے تو مخالفت کرتے سن کہ انہوں کا روٹی ٹکر چل رہا سی جڑا وہ خطرے واسطے جہے انہوں نے تیجے یہاں کے چلتے ہیں نا ستویں دسویں چالیس پھر اپنی مجلسوں میں بہتے ہیں چاہتے ہیں بابیاں کا بیڑا فرق ہوئے نہ آپ اس امت کو کھانے نے نہ سانو کھان دیں آپ بھی نہیں کھانے سان بھی نہیں کھان دیں یہ خود تسلیم کرتے ہیں ایسا کھان پین کے طریقے بڑھائے ورنہ اللہ کا دین قرآن اور سنت رسول کے اندر پھر کی یہ سب مسائل انہوں نے خود پیدا کیا قرآن مجید دیا جہاں میں آیتا پڑھیا یہ اللہ تعالیٰ فرما نے یا ائو اللہ دینا آمن اطیر اللہ اطی ار رسول اے ایمان والے تے واسطے دین ہے نا جڑا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت خدا اور رسول جو فرمان وہ دین ہے جی انہوں کوئی بزرگ خدا رسول کے خلاف کچھ کہہ گیا نا وہ دین نہیں بنتا میں ایک دفعہ چار سال ہوئے عراق کے دورے پہ گیا بغداد کے اندر پیر ابد ال کادر رحمت اللہ علیہ کا روزہ بنے قبر بنی اسی گئے کوئی چڑھاوا نہیں کرتا کچھ بھی اتنے ہوں یہ سنیا کا پیر ہے جڑے پیر نے نا انہوں چڑھاوے کر کے سنی رات میں اپنی قبر سے چڑھاوے نہیں کرا اچھا پوچھا کہ اتنے بھی کوئی یارویں یورویں دیں اصل تو سنے تے کو اتنے تو یارویں والا مسئلہ مت جس بغداد شہر کے اندر گیارہویں والا ہوا شاہ ابدل کادر کی لانی رحمت اللہ علیہ اس مسجد کے اندر تو کوئی جار نہیں دینے والا تھا وہ بھی قبر سے کہ ہاتھ ہونے والا کوئی نہیں یہ تو بعد دے آدمی نے نا نبی علیہ السلام دے کسی آدمی جابر دی بھی قبر ہے اسے رات لکھ اسی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قبر دو سکے اتنے بھی جا کے دیکھا کوئی چلا شروع ہوا کہ سنیا کے بزرگ جی شیئن کے نظار حضرت عباس کا ابن عباس کا امام حسین کا حضرت علی کا بے شمار کرتے ہیں اور کے اور سب ناجائز نے چڑھا نبی وسلاق اسلام نے خود فرمایا کہ قبروں کے نظر و نیاز پیش کرنی چڑھاوے چڑھانے میلے لگانے عرف کرنے فرمایا یہ گمراہی تو لانت آپ نے فرمایا میری قبر سے کوئی نظر نیاز نہ پیش جائے کوئی چڑھاوا نہ چڑھایا یہ بنا لیا جائے اس سے سجدے نہ جائے ایسا تھی کرو گے تو گمراہ اللہ کے دین بھی کی کچھ ہے اور سارے عوام کی کچھ کر رہے اتنے اللہ کے نام کا سدکا اتنا نہیں ہوں جنا سبکہ خیرات داتا گنج باسی کے مزار اتنے چڑھتا ہے علی حجواری رحمت اللہ علیہ نے خدا نام اینی کوئی قدر و قیمت نہیں جنگ بابا جی قیمت پر خراب ماں قدر اللہ ہفتہ قدرے اللہ کے دین کی قدر ہی نہ سارے جڑے ہوئے نا وزیر ممبر جڑے ہوئے اے وزیر جس وقت وزیر وزارت والے وزارت کے عہدے ادالت اٹھائے ہیں کہ کسی نو یہ توفیق نہیں ملی کہ اللہ نے سانو اقتدار دتا حکومت دیتی ہے دو رکاط اللہ کے نماز شکرانہ کی نماز ہی پڑھ لیے یہ جلوس بن کے چلے نے سیدھے جاتا دے درمیان قبر کے پجاری اللہ کے رسول نے فرمایا لان اللہ یہودا و نسارا خدا یہودیاں تے عیسائیاں تے لانت کرے کیوں اس طرح سو انہوں نے نبیاں دیا قبرانگاہ سجا گاہ بنا دیا انہوں نے حد کروائی دے بنا لیا مشکل کشائی کے جگہ بنا لیا جہی چیزوں کو نہ لے کے نبی السلام نے روکیا وہ بھی اچھی کری جانے اجے عوام سمجھتے ہیں کہ سانو پتہ نہیں لگا ہاتھ تو بات اللہ تعالیٰ فرما نے دین ہو دے اللہ کے رسول اور محمد رسول اللہ وسلم دے دین شریف سنت یہ دین خدا کی کتاب کا نام دین فرمایا جی تے اختلاف پیدا ہو جائے کوئی کبھی ہے مسئلہ اس طرح کوئی کبھی ہے اس طرح تو فرمایا اس اختلاف میں کی کرو کس طرح تا اختلاف دور ہوئے فرمایا ان تنازع تو مسی ہے رسول کہ آؤ جس مسئلے میں اختلاف اس مسئلے اللہ کو پوچھ لو اللہ کے رسول کو پوچھ اللہ کی کتاب بھی دیکھ لو رسول کی سنت بھی دیکھ تو جی اللہ کی کتاب بھی تو مسئلہ نہیں نا رسول کی سنت بھی نہیں تو سمجھو کہ یہ بدت نیا مسئلہ اختلاف فائدہ پیدا ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ آؤ سارے خدا کی کتاب اسے عمل کریے اور رسول کی سنت اسے اے اگر تھی عمل کرو گے تو اللہ حکم الحاکمین فرماندے نے پھر صحیح دین کے نبی اللہ صلاح وسلام دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دیکھتے سن حضرت عبداللہ ابن عمر اخیر عمر بھی نابینے ہو گئے تے لاٹھی پکڑ کے ایک آدمی لے جانا سی انہوں نے مسجد تے نماز پڑھتے سن تے لاٹھی پکڑ کے گھر پہنچا دیتا ایک دفعہ کہ سفر میں گئے مسلمان علاقہ اس علاقے میں نماز واسطے اعلان ہوا اذان ہوئی اذان بعد کچھ بندے بازار میں نکل پائے آواز لا پائے لوگوں اصلاح اصلاح نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا حضرت عبداللہ اللہ عمر فرما نے کہڑی مسجد کے لوگ کیا ہے جس سے اعلان ہو بلا ابن عمر فرما ایسا نبی علیہ السلام دے نال رہے ہیں لوگوں نماز وال بلا واسطے اذان ہوگی بازار نکل کے کوئی اصلاحات اصلاحات نہیں کرتے جنہیں اذان سن کے نہیں آنا جی اللہ کی آواز ہے رسول کی آواز ہے وہ توازاں اصلاحات اصلاحات دیا سن کے آ جائے گا جس آنے خدا رسول کی آواز کیا فرمایا نہ لاٹھی پکڑ والے میں چل اس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھنی ہے یہ دی مسجد یہ بٹی لوگ انہوں نے وہ کام کیا جو محمد ایسے مسئلے تو اللہ آسم الحاکمین کو دعا ہے کہ سانو مسائل نو سمجھن کی توقع کرنا پڑے اور مسائل قرآن کے اندر ہی یا حدیث کے اندر جی سانو دین کا شوق نا کہ آج قرآن کے حدیث کا علم حاصل کرنا مشکل کوئی نہیں ہر اردو پڑھے آدمی ترجمے والا قرآن مجید لے سکتا حدیثوں میں ترجمے ہو گئے بخاری شریف کا ترجمہ ہو گیا مسلم شریف کا ترجمہ ہو گیا مشکات کے ترجمے ہو گئے کوئی دین حاصل بھی کرنا چاہے تاکہ آسانیاں موجود کہ دیکھو حدیثوں ہونی ہے ہے قرآن اہل حدیث جماعت صرف اس چیز کی طرف دعوت دیں دیجیے کیا اللہ کا دین صرف قرآن کے حدیث جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہے جو صحابہ نے کی ایک دین ہے